حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ یا سات وطر پڑھتے تو درمیان میں نہ سلام پھیرتے تھے اور نہ کلام فرماتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پندرہ